محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ ہر طرف سے باطل حق پر حملہ آور ہے اور کفر چاہتا ہے ایمان کی شمع کو گل کر دے اور وقت کا فرعون چاہتا ہے اسلام کا وجود تشخص اور مسلمانوں کی پہچان ختم ہو جائے کوئی شک نہیں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی فتنوں کے تعلق سے آج وہ ایک ایک فتنہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا اجتماعی زندگی سے وہ عورتوں سے متعلق ہو یا مردوں سے وہ امیروں سے متعلق ہو یا غریبوں سے وہ حاکموں سے متعلق ہو یا محکوموں سے ایک ایک چیز آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مشاہدہ کر سکتے ہیں جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو وہاں اگر چوکا ہوتا ہے تو آپ چوکا ہی دیکھیں گے وہاں وکٹ گرتی ہوئی ہے تو آپ وہی دیکھیں گے جو چیزیں آپ کو بخاری شریف کے آئینے میں سیاستہ کے آئینے میں اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اور سیرت طیبہ کے آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ زمانے کے اندر وہ چیز محسوس کریں گے ایسے پرفتن زمانے میں دینی معاملات کے اندر بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں آپ دیکھیں ماضی قریب کی تاریخ اٹھا کر مسجدوں کی تعداد ہو مدارس کی تعداد ہو علماء کی تعداد ہو مفتیان کرام کی تعداد ہو اور جماعتوں میں نکلنے والوں کی تعداد ہو یا یہ کہ اکابرین اور اولیاء کرام کے احترام اور اکرام اور ان کی تعظیم کے نام پر جمع ہونے والوں کی تعداد بہرحال دین کی نسبت ہے ہر میدان کے اندر الحمدللہ اس پرفتن زمانے کے اندر جب باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور کلام پاک کے اندر اللہ نے جو یہ بات فرمائی یریدون نور اللہ افواہیم کہ یہ اپنے پھوکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں مساجد ہیں تعداد بڑھ رہی ہے مکاتب ہے جال پھیل رہا ہے علماء کرام ہیں الحمدللہ مدارس عربیہ فضلہ کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد کے اندر مدارس عربیہ فضلا کو پیدا کر رہے ہیں داڑھی مڑھانے والوں کے مقابلے میں داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں مسجدیں آباد ہیں خبریں آتی ہیں کہ جس ملک کے اندر اور جو ملک اسلام اور مسلمان دشمنی کے لیے مشہور ہے کہ کبھی وہ میناروں کے ختم کرنے کی بات کرتا ہے کبھی داڑھی والوں کی طرف دہشت گردی کا لیول لگانے کی بات کرتا ہے کبھی مدارس اور ملاؤں کو نشانہ بناتا ہے جماعتوں کو نشانہ بناتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان ممالک کے اندر جو اسلام مسلمان دشمنی کے لیے مشہور ہیں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے کہ وہاں سے ہر آئے دن کبھی یہودی کبھی عیسائی مسلمان ہونے کی بات اور کبھی یہ قبر کسی گرجا گھر کو مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا مسجد کے اندر بدل دیا گیا کسی شراب خانے کو دینی درزہ بنا دیا گیا ایک طرف یہ مسلسل الحمد یہ خبریں ہیں اور ہمارے لیے جینے کے اسباب ہیں اور جینے کا سہارا ہے لیکن دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے جتنی تباہی آج زمین مسلمانوں کی دیکھ رہی ہے آسمان نظارہ کر رہا ہے اور اللہ کی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ اس سطح ہستی پر اللہ کا نام لینے والے خیر امت کہلانے والے امت وسط کہلانے والے حاملان قرآن حاملان کعبہ محافظان کعبہ جتنا مظلوم ہے امریکہ کا پالتو کتا یہود و نصارہ کا اتنا مظلوم نہیں ہے کہاں ہے امن سے یہ کہاں ہے چین سے یہ کہاں ہے سکون سے یہ ارے مسجدوں کی تعداد بڑھنا مدارس کی تعداد بڑھنا جماعتوں کی تعداد بڑھنا داڑھی والوں کی تعداد بڑھنا علماء کی تعداد بڑھنا یہ فال نیک تھا کہ امت سے مسائل چھٹ جاتے لیکن ہر آئے دن ہر آنے والی صبح میں سورج اپنی کرنوں کے ساتھ ایک نئے فتنے کی خبر لاتا ہے مسلمانوں پر ایک نئی توہمت لگتی ہے ایک نیا الزام لگتا ہے ایک نیا لیبل لگتا ہے تنگ آ چکا ہے مسلمان اور جس سرزمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہرمن آمینہ کہا کہ یہ امن والی زمین ہے یہ چین والی زمین ہے یہ سکون والی زمین ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ آپ حیرت کریں گے کہ اس زمین کے اندر بھی مسلمان معمول نہیں ہیں ایسی ایسی حالتیں کہ کبھی ایما پر پابندی آیت جہاد تم جہری نمازوں میں نہیں پڑھ سکتے اپنے خطبات کے اندر ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو استعمال نہیں کر سکتے جن میں یہودیوں پر لانت کی گئی ہے نصارہ پر لانت کی گئی ہے اللہ کا حرم اللہ کا کعبہ جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں پر لگتا ہے کہ بظاہر ان کمینوں کا جن کو ضروریت علیہم الزلہ والمسکنہ کبھی ان کو بندر بنا دیا گیا کبھی خنزیر کا عذاب دیا گیا کبھی ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا آج یہاں پر اللہ کے حرم میں کھڑے ہونے والے نبی کے روزے کے مسلح پر کھڑے ہونے والوں پر لگتا ہے کہ ان کا ہولڈ ہے اور ان کی گرفت ہے کیا ہو رہی ہیں عبادتیں ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں ہر اگلے سال کے اندر حج کا کوٹا بڑا ہوا ہے زائرین کا کوٹا بڑا ہوا ہے عمرہ کرنے والوں کا کوٹا بڑا ہوا ہے مسجدیں آباد ہیں علماء آ رہے ہیں زمینوں کو جھنجوڑ رہے ہیں مشائق آ رہے ہیں تسکیت القلوب کا کام کر رہے ہیں نمازیں ہیں وہی نماز ہے وہی اذان ہے وہی قرآن ہے وہی درسگاہیں ہیں نہ درسگاہ بدلی نہ قرآن بدلا نہ فجر کی دو رکعت سے تین ہوئی نہ دو سے ایک ہوئی نہ عشاء کی چار سے پانچ ہوئی نہ چار سے تین ہوئی رکاتے وہی ہیں کیا وجہ ہے ایک طرف بڑھوتری ہے اور دوسری طرف ذلت مسکنت اور تباہی بربادی کے گڑے کے اندر گرتا جا رہا ہے مسلمان تباہی اور بربادی کی طرف تیزی کے ساتھ طوفانوں کی شکل کے اندر سیلابوں کی شکل کے اندر آئٹم بام وہ کام نہیں کرتا اس سے زیادہ پاورفل حیثیت کے اندر آج مسلمان تباہ ہے برباد ہے رونا ہے آپ عالم کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے گا گلوب رکھیے آنکھیں بند کر کر اپنی انگلی کسی ملک پر رکھیے اور پھر آنکھیں کھولیے گا تو آپ کو پتا لگے گا کہ اگر مسلمان اس ملک کے اندر بستا ہے تو وہاں وہ چین سے نہیں ہے سکون سے نہیں ہے ایک سجدہ ایک تزوی ہماری ایک وضو ہمارا ایک سلاط الحاجت کی نماز عالم کے اندر انقلاب لاتی تھی یہی کلام پاک تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی قتل کے ارادے سے نکلے تھے ماں پیٹ سے مسلمان نہیں تھے دشمن تھے اسلام کے مسلمان کے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سوچا کہ اگر آپ کو ختم کر دیا جائے گا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے لیکن راستے کے اندر بتایا گیا آپ کی بہن صاحبہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں بہنوی صاحب مسلمان ہو چکے ہیں مجھے واقعہ دوہرانا مقصد نہیں ہے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کے وہ حافظ نہیں تھے اور جب پیدا ہوئے تھے کان میں اذان نہیں کہی گئی تھی اقامت نہیں کہی گئی تھی اسلامی نام نہیں رکھا گیا تھا اور کسی اللہ والے سے زمزم اور مکہ مکرمہ کی کھجور کی تحنیق ان کو نہیں کرائی گئی تھی وہ کفر کی طرف سے الغار اور طوفان اور زلزلہ بپا کرنے والے تھے ایمان کے حلقے میں کامتے تھے کمزور مسلمان ان کے نام سے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورہ تاہا کی ابتدائی آیتیں اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی یہاں تک پڑھ نہیں پاتے سن نہیں پاتے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور ان کی دنیا بدل چکی تھی اور دل کے اندر انقلاب بپا ہو چکا تھا اب قتل کے لیے نہیں جاتے ہیں اب ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے آقا کے دربار میں جا رہے ہیں یہی قرآن تو ہم مردوں کے سامنے پڑھتے ہیں تراوی میں سنتے ہیں مغرب میں سنتے ہیں عشاء میں سنتے ہیں فجر میں سنتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر کلام پاک کی چند آیتیں نبی کے قتل کے ارادے سے نکلنے والے شخص کی دنیا میں اور اس کی دل کی دنیا میں تہلکا مچا رہی ہے انقلاب بپا کر رہی ہے پیدائشی مسلمان قتل ہماری ہی بھی اذان ہمیں دی گئی اقامت ہمیں کہی گئی اسلامی نام رکھا گیا اور کتنے لوگ ہوں گے اولیاء اللہ کے ذریعے سے تحنیک ان کی کرائی گئی آخر کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے بات اصل یہ ہے بات اصل یہ ہے ایک مرض ہمارے اندر ہے وہ مرض یہ ہے کہ منافقت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسلمان اور بازاروں میں رہتے ہیں کافروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے افطاری کے دسترخوان میں رہتے ہیں صحابہ کا حسن بصری کا ہم نمونہ بن کر رہتے ہیں اور گھروں کے اندر جاتے ہیں شادی خانوں میں جاتے ہیں تو پھر اسی رنگ کے اندر رنگے جاتے ہیں یہ دوہری چال یہ منافقت آج ہمیں تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے اللہ کا کلام ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں روزے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہم دوہری چال چلتے ہیں ہمیں اپنے مزاج کے مطابق جو مقرر ملے گا وہاں جائیں گے ہم داد دیں گے ہم نارا بلند کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جنت کی صنعت جہاں مل رہی ہے ہم وہاں پر جائیں گے کوئی ہرے جھنڈے کے پیچھے کوئی عوامے کے پیچھے اور کوئی کسی بابے کے پیچھے کوئی لطیفہ کہنے والوں کے پیچھے کوئی گویے کے پیچھے اپنے پسند کا اسلام ہم نے بنا رکھا ہے ہم اپنے پسند کے اسلام کا سانچا بنا کر اسلام کو اس سانچے میں ڈھال کر ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں داڑھی بنانے والوں اس کے پاس اپنی ایک دلیل ہے اسے پوچھو علی دل پاک ہونا چاہیے دل میں آقا کی محبت ہونی چاہیے یہود و سارا کا لباس پہننے والا اس کے پاس اپنی ایک دلیل ہے گھر کے اندر ٹی وی چلانے والا ننگا ناچ دیکھنے والا ماں بہنوں کو بے آبرو کی حالت میں دیکھنے والا اس کے پاس ایک اپنی دلیل ہے کہ یہ ملا مسلمانوں کو چودہ سو سال پیچھے یوسف کی طرف اور پرانے زمانے کی طرف ڈھکیلنا چاہتے ہیں ایک ترقی کا آلہ ہے ایک میڈیا ہے اس میں سائنس معلوم ہوتا ہے ٹیکنالوجی معلوم ہوتی ہے خبریں معلوم ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس ایک دلیل ہے ہر ایک کے پاس اپنا ایک سانچہ ہے ایک منافقت کا سانچہ ایک عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا سانچا کسی کے پاس عبداللہ ابن سبا کا سانچا کسی کے پاس ابو جہل کا سانچا کسی کے پاس ادبا کا سانچا کسی کے پاس شیبا کا سانچا ہر ایک کہتا ہے ارے حج کیوں نہیں کرتے بیٹیوں کی شادی کر لینے دو مکان تعمیر ہونے دو نماز ارے کون سا گنا ہم نے کیا جب بوڑھے ہوں گے اور تب جو ہے جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے اس گنا کو مسلمانوں کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا کلام پاک اٹھا کر دیکھیے احادیث شریفہ اٹھا کر دیکھیے کہ اسلام مسلمان دشمنی کے جو لاکھوں شعبے ہیں یہودیت ایک شعبہ ہے عیسائیت ایک شعبہ ہے کفر ایک شعبہ ہے شرک ایک شعبہ ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے منافق کے لیے خطرناک عذاب بیان کیا ہے ان المنافقین فطر کل اسفلی من النار کہ منافق کو جہنم کے ایک ایسے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا کہ جس طبقے سے خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ پناہ مانتی ہوگی مسجد میں آؤ تو مسلمان اور بازار میں جاؤ تو کافر کے بچے نظر آؤ شادی خانے میں جاؤ تو کسی فلم کے چمار اور زانی کی طرح نظر آؤ الیکشن کے اندر جاؤ زندہ باد باد کہہ کر پچاس سو روپے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کرو اپنے ضمیر کا سودا کرو تو کعبے کا غلاف پکڑ کر کہو اے اللہ بابری مسجد کو آباد کر دے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دے اور اللہ کرتا کیوں نہیں اللہ گجرات کو دیکھتا کیوں نہیں فلسطین کو دیکھتا کیوں نہیں اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس اللہ کو جس نے گندے نطفے سے آپ کو یہ شکل دی من ائی شعیم خلا کا نطفہ خلقہ فقدرہ کا اور کرو کہ کیا ماں کے پیٹ میں پی کر یہ شکل لے کر تم آئے کون تھا یہ شکل دینے والا کون تھا تمہیں آنکھوں کے اندر بسارت دینے والا کون تھا تمہیں زبان کے اندر قوت گویائی دینے والا آئے تھے اندھے آئے تھے لنگڑے آئے تھے لولے آئے تھے بہرے اللہ ہی تو نے یہ طاقت دی تھی آج اس اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو ان سجدوں کے ذریعے سے امام امام مسلح سے دھوکہ دے رہا ہے خطیب ممبر سے دھوکہ دے رہا ہے میلاد کا مقرر میلاد کے اسٹیج سے اور تاجر تجارت کے ذریعے سے کارخانے کا مالک اپنے راستے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اب مرنے کے بعد سیدھے میرے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی فاصلہ نہیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے دین کے تقاضے کیا ہیں اسلام کیا ہے قرآن کیا چاہتا ہے اور حدیث کیا چاہتی ہے اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی اس کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں بے پردگی شراب نوشی سود حلال و حرام کی تمیز کا جانا ایک طرف سجدوں پر سجدے ایک طرف مدرسوں کی تعلیم پر تعلیم ایک طرف جماعتوں پر نکلنے کا نکلنا اور معاملات کے اندر لین دین کے اندر گھریلو زندگی کے اندر ہم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ داڑھی رکھ کر یہ نماز کا گٹا ہم لگا کر ہم تصویر کے دانے ہاتھ میں گھما کر ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اس خالق کائنات کو نہیں جس نے گندے پانی کے اندر یہ حسین چہرہ بنایا وہ لدی یو سب رکم فل ارحامی کئی دیکھو آئینے میں دیکھ کر اللہ کو یاد کرو کہتے ہوئے زبان سے جملے نکلتے ہوئے جملوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو دل کی دھڑکن کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو وفی انفسی کم افلا تبصرون کون ہے جو ایک سانس اندر چلی جاتی ہے تو کون ہے جو باہر نکالتا ہے باہر آ جاتی ہے وہ کون سی طاقت ہے جو اندر لے جاتی ہے ایک ایک سانس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں بتلاؤ اللہ کے لیے اللہ کے لیے بتلاؤ دین کے جس شعبے کو ہم نے اپنایا ہم نے اس کو مکمل دین سمجھ لیا جس نے نماز کو اپنایا معاملات کے اندر صفر ہے بیوی کے ساتھ معاملہ جو سلوک کے اندر اولاد کی تربیت کے اندر کاروبار کے اندر بس نماز آ گئی تو دین آ گیا اور جس نے مسجد بنائی وہ جمعہ جمعہ میں نماز پڑھ رہا ہے میں نے مسجدیں تعمیر کر دی میں نے مدرسوں کو چندہ دے دیا ہر ایک کا ایک اپنا سانچہ ہے اور اس سانچے کے اندر اس نے دین کو بنایا ہے میں امام ہوں میں امامت کرتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے تیر مار دیا امامت کر کر میں میدانی مقرر ہوں ڈائلاگ بول کر خطرناک جملے استعمال کر کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا کیا اسی کا نام دین ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر امام تھے تو کیا بیویوں کے ساتھ آپ نے نہیں فرمایا خی رکم خی رکم لیا وانا خی رکم لیا کہ قیامت تک آنے والی بیویوں کے اندر سب سے بہترین شوہر اگر ثابت ہو سکتا ہوں تو میں ثابت ہو سکتا ہوں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں فرماتی تھی کہ کبھی آقا آئے ہو گھر کے اندر اور آپ کے چہرے پر بل ہو اور مسکراہٹ نہ ہو میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا آپ کا بیویوں کے ساتھ یہ سلوک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا نہیں فرمایا کرتے تھے ساری زندگی میں اس انتظار کے اندر رہا کہ آج میں سلام کے اندر پہل کر دوں میں ارادہ ہی کرتا میرے آقا میرے ارادے کو زبان پر لانے سے پہلے میرے مالک میرے آقا مجھے سلام کر دیا کرتے تھے مالک بنے تو ایسے بنے شوہر بنے تو ایسے بنے امام بنے تو ایسے بنے کمانڈر بنے تو ایسے بنے سپ سالار بنے تو ایسے بنے بہادر بنے تو ایسے بنے جفاکش بنے تو ایسے بنے ہم نے ایک ایک میدان کو لے لیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ابھی اس زمین کے اندر تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے محل کو جنت کے اندر تعمیر کر دیا تھا اور آپ جانتے ہیں واقعہ کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس محل کی خوبصورتی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اللہ نے میرے لیے بنایا ہو وہ کتنا خوبصورت محل رہا ہوگا حضرت امین علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ آپ کے غلام اور یہ آپ کی امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے عمر ابھی زمین پر تھا اور اس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا عمر زمین پر بولتا تھا عرض سے اس کے فیصلے اس کے موافقت کے اندر آیا کرتے تھے عمر وہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا لوکانا بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بات نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت سید العمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جاتا یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کائنات رب ذوالجلال جلال یہ کہ آدم علیہ وسلام سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی تمام کی تمام جنت میں جائے ایک فرد کو چھوڑ کر عمر کہتا ہے کہ شاید میں وہ فرد ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا سجدوں پر غرور داڑھی پر غرور کسی کو جماعت پر غرور کسی پر مسلح پر غرور کسی کو محتمی بن کر سب نے جنت کو خرید لیا ہے ٹھیکہ لے لیا ہے مالک بن چکے ہیں اس منافقت کی وجہ سے یہ اعمال کی تاثیر ختم ہو چکی ہے ورنہ زمین پر ہم اللہ کہتے اللہ کے عرش کے ستون ہل جایا کرتے تھے ہم درندوں کو کتاب کرتے نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درندے جنگل چھوڑ کر چلا جایا کرتے تھے کیا ہو رہی ہے ہماری قرآن کیا ہو رہی ہے ہماری تلاوت کیا ہو رہی ہے ہماری مسجدوں کی تعمیر دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوکتا ہے ہر خنزیر ہمیں دان دکھاتا ہے ہر دشمن ہمیں ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے کیوں آج یہ نوبت آ گئی ہے نمازیوں کی تو کمی نہیں مساجد کی کمی نہیں مدارس کی کمی نہیں علماء کی کمی نہیں قاریوں کی کمی نہیں ہمارے شہر بنگلور ہم نے بچپنے کے اندر دیکھا کہ ریٹائرڈ پوسٹ ماسٹر یا ریٹائرڈ لیکچرار وظیفہ یاب امام نہیں تھے مساجد کے لیے مسلح بوڑھے لوگ ضعیف لوگ پوسٹ ماسٹر ریٹائرڈ اردو کے ٹیچر منشی سنبھالا کرتے تھے اب الحمدللہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں حفاظ کو باہر بھیجتے ہیں علماء کو باہر بھیجتے ہیں ہر آئے دن مساجد بن رہے ہیں مدارس بن رہے ہیں مکاتب کا جال پھیل رہا ہے دوا کرنے کے بعد بیماری کو جانا چاہیے تھا نور کے آنے کے بعد تاریخ کو چھٹنا چاہیے تھا لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ دوا جوں کی مرض ایسے سے بڑھ رہا ہے بے پردگی کا سیلاب بے حیائی کا سیلاب کیا علم خواتین کو جو بازاروں کے اندر کسی کا نام فاطمہ کسی کا نام سمیہ اور کسی کا نام عائشہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہو بھی سکتا ہے کیا یہ خبریں ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں کہ ایک کافر کے ساتھ ایک چمار کی نسل والے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کلیمہ گو فاطمہ اور عائشہ سمیہ نام کی اس کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے اور اس کے رحم مادر کے اندر کفر کا نطبہ قرار پائے یہ ہو سکتا تھا کفر کی پرچھائی ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر پڑ سکتی تھی کیا زمانہ دیکھنے کو آ رہا ہے نمازوں کے اندر تاثیر اگر پیدا کرنا ہے عبادتوں کے اندر تاثیر اگر پیدا کرنا ہے اور طاقتور بنانا ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو جو ہے ہماری طرف متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنسر اللہ کم کہ تم اللہ کی مدد کرو نے لکھا مفسرین کرام ہے اے یعنی دین کی تم مدد کرو دین پر چلو سنتوں پر چلو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم مدافقت کرتے ہیں سر سجدے میں ہوتا ہے اور دل جو ہے بازار کے اندر ہوتا ہے مال میں ہوتا ہے دولت میں ہوتا ہے پوری طریقے سے اتقلوف کی سلمی کاف کا ہم آئیں گے مجمے کے اندر اور باتیں جہنم کی ہوگی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ضرور نکلیں گے لطیفہ ہوگا مسکراہٹ ضرور آئے گی اور جب جائیں گے عورتوں کے پاس اور جب جائیں گے فلم کے اڈوں میں اور جب جائیں گے دنیا کے ماحول میں وہ ادا لق الدینہ آمن کالو آمنا یہاں بیٹھیں گے ایمان بگاریں گے یہاں بیٹھیں گے حسن بصری بنیں گے یہاں عورتیں آئیں گی رابیہ بسریا بنیں گی ویدا خلو الا شیاتی نیم پالو انا ناکم اور جب جائیں گے ٹی وی کے سامنے اور جب جائیں گے سنیما کے پردے کے سامنے جب بنیں گے دنیا کے کتے اور دنیا کے لالچی اور حریف تو ویزا خلو الا شیاتی کالو انا اناکم ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی فرق نہیں ہے ایک چمار کے اولاد میں ایک کافر کے اولاد میں ایک منافق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم تو وہاں ٹوپی ڈالے ہوئے بیٹھ رہے تھے نعرہ پکار رہے تھے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال رہے تھے اور داد دے رہے تھے لگ رہا تھا کہ وقت تم بصری بسری ہونا انا کم تو یہ کہتے ہیں نحن مستحزیون ارے بس ایسے ہی چلے گئے تھے ٹھٹا کرنے اللہ نے فرمایا تم کیا ٹھٹا کرو گے اللہ مد ہوں یا مہون تم ٹھٹا کرو گے خالق کائنات کے ساتھ رب کائنات کے ساتھ اور جس نے تمہیں گندے پانی سے یہ حسین شکل دی اللہ یس تحضی ہو بھی اللہ تمہارا کٹا کرے گا کہ وہ قوم جس کو تم نماز کی ہر رکعت کے اندر غیر المغضوب علیہم الظالمین کہتے ہو ان کے ہاتھوں تمہیں پٹوائے گا ان کے جوتے تمہیں کھلوائے گا وہ قوم جسے پیشاب کرنے کے بعد تہارت کی تمیز نہیں ان کے جوتے تمہیں لگائے گا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما الا انفسهم یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اہل ایمان کو اولیاء اللہ کو مدارس کو خانقاہوں کو وما اللہ الا انفسهم تم اپنا پیشاب پی کر مرو گے تم جو ہے اپنا پاخانہ کھا کر مرو گے کس کو تم دھوکہ دینا چاہتے ہو سدھر جاؤ مسلمانوں ایک بن جاؤ کلو تبھی کا خطوات شیتان میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آقا تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے جانا ہے جہنم کھلی ہی ہوئی ہے حلمی مزید کا نعرہ لگا رہی ہے جاؤ جاؤ کھلے طریقے سے پتنگ بازی کرو ہولی کھیلو آتش بازی کرو جاؤ گنیش کی پوجا کرو میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آقا تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے آنا ہے پورے طریقے سے میرے آقا کے غلام بن جاؤ اللہ کے بندے بن کر آؤ پھر دیکھو کہ کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام نہ لائے تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا کہ ان فتح لگا پتہ مبینہ اے مسلمانوں اب تم نے کروٹ لے لی ہے تم نے منافقت کو چھوڑ دیا ہے تم نے دگلی پالیسی کو چھوڑ دیا ہے اب کامیابی تمہارے قدم چومے گی یہ بن جاؤ پسل میں کاف کا یہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی میرے اللہ کی قسم اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں بھائی مال کے ذریعے سے دولت کے ذریعے سے حکومت کے ذریعے سے عہدوں کے ذریعے سے بلڈنگوں کے ذریعے سے نوکریوں سے مسئلہ حل ہوگا اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے سب کچھ ہے حکومت زمین و آسمان کے خزانے ہیں حکومت مسلمانوں کی زیادہ ہے دولت ہے روپیہ ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت چھوٹ چکی ہے اللہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے حرمین سے تعلق ختم ہو چکا ہے کلام کی محبت نکل چکی ہے مسلمان آجا کلام کی طرف مسلمان آجا کعبے کی طرف مسلمان آجا مسجد کی طرف ہو کر تو دیکھ ہو کر تو دیکھ اللہ کا پھر دیکھ کہ کیا گل کھلائے گی یہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی قدرت حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہت کو چھوڑ کر جب انہوں نے اللہ والوں کا راستہ اپنایا اور دریا کے کنارے وہ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے تو اب جو بادشاہ تھا وہ گزرا تو اس نے ٹھٹا کیا اس نے مذاق کیا لوگ مذاق کرتے ہیں داڑھی کا اسرائیل تو بعد میں کرے گا امریکہ بعد میں کرے گا بی جے پی بعد میں کرے گی اسلام مسلمان فرقہ پرست تنظیمیں بعد میں کریں گے خود مسلمان مسلمان کا ٹٹا اڑائے گا ارے یہ عمر میں تو نے داڑھی رکھ لی یہ عمر میں تو نے اماما رکھ لیا اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کر تباہ کر دے گا برباد کر دے گا یہ حافظ بنیں گے تو یہ فاتحہ کا چہلم کا کھا کر مریں گے انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ خود مسلمان مسلمان کا دشمن ہے تانے دیتا ہے بادشاہ نے تانے دیے کہا کہ بھائی کیا حالت ہوگی یہ بادشاہت کو چھوڑی اور آپ کے فقیری مقدر میں آ گئی آج گدڑی سی رہے تیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کی قسم اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ دین کے تابع ہو جاؤ اور دین کو اوڑھنا بچھونا دین کی محنت کو بنا لو پھر اس فقیری میں شاہانہ مزے ملیں گے اور وہ بادشاہت جو اللہ کی رحمت سے ہٹی ہوئی ہو اللہ کی مدد اور نصرت کی چادر سے ہٹی ہوئی ہو وہ بادشاہت ہمارے لیے مجھے لانت ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے تو کہا تو اس کے بعد ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی سے تاگے کو نکالا اور سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ تم اپنے فوج کو حکم دو کہ اس کو ڈھونڈ کر نکال کر لائے تو کہا کہ بھئی تمہاری عمارت کیا گئی دولت کیا گئی بادشاہت کیا گئی عقل بھی چلی گئی کہا کہ دیکھو پھر اس کے بعد کہا تمہاری حکومت اور ہماری حکومت میں کتنا فرق ہے کہا کہ سمندر کی مچھلیوں میری سوئی کو واپس کرو ہر وہ مچھلی جتنی دور تک آواز جا سکتی تھی حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کی ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک جو ہے سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ دنیا کے حریث لالوچی نہیں تھے بادشاہت کو انہوں نے جوتوں کی نوکر ٹھوکر پر انہوں نے ٹکرایا تھا نوک پر ٹکرایا تھا کہا کہ نہ مجھے وہی سوئی چاہیے زنگ لگی ہوئی جو میری لوہے کی تھی تو آخر میں ایک مچھلی لے کر آئی فرمایا اس وہ بادشاہ قدم بوس ہو گیا اور قدموں پر گر گیا واقعی آپ کی بادشاہت پر ہماری ہزاروں بادشاہتیں قربان ہیں نبی کی غلامی پر دنیا کی ہزاروں بادشاہتیں کروڑوں زمین و آسمان کے خزانے قربان ہیں آخا کا ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے آخا کی ایک سنت ہماری زندگی کے اندر آ جائے پھر دیکھو کہ آئندہ کیا ماحول ہمیں نظر آئے گا کیسے ہمارا جو ہے سامنے زمانہ نظر آئے گا کل انشاءاللہ ہماری حقیقی بات ہے بطور استقبالیہ اور آپ حضرات کو وہاں کی دعوت دینے کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ منافقت کے جراثیم کو ہمارے جسموں سے اور ہماری روح سے اللہ تبارک تعالیٰ نکالے خالص ایمان اور خالص توحید اور اللہ رسول کی سچی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین ایک اعلان ہے سماعت فرمائے لائے ہوئے ہیں اور اس طرح ہو رہی اور اور ہمارے پاس نہیں ہے کا غریب عائشہ اندر باقاعدہ سات